ام المومنین عائش دوبارہ ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ علیہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیشاب کر رہے تھے سیدہ عمر رضی اللہ عنہ برتن لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے کھڑے ہو گئے آپ نے پوچھا عمر یہ کیا ہے انہوں نے کہا اے اللہ کے رسول پانی ہے آپ اس کے ساتھ وضو کریں لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے یہ حکم تو نہیں دیا گیا کہ میں جب بھی پیشاب کروں تو وضو کروں اور اگر میں نے ایسا کیا تو یہ قابل پیروی طریقہ بن جائے گا حدیث نمبر سات سو اٹھارہ مسند احمد